السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین الرحمٰن الرحیم ملیک الم الدین لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور معزز ناظرین گشتہ درس میں لقمان حکیم کی جو تیسری وصیت تھی نماز قائم کرنے کے تعلق سے اس کی اہمیت پر کل آپ لوگوں کے سامنے درس دیا گیا اسی آیت کریمہ میں ان کی چوتھی وصیت جو اللہ رب العامن نے بیان فرمائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرزند کو حکم دیا نصیحت اور وصیت کی کہ وہ امر بالمعروف و نہ عن المنکر کی معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا یہ اس امت کی پہچان ہے اور اس امت کی بھلائی اسی وقت تک رہے گی جب تک امت مسلمہ اس فریضے کو انجام دیتی رہے گی اللہ ہر نے ارشاد فرمایا کن تم خیر امہ تم سب سے بہترین امت ہو خیر امت ہو وہ خرید الناس تمرون و تنہون عن المنکر و تمنون باللہ تم معروف کا حکم دیتے ہو منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو قابل غور یا قابل ذکر نقطہ عشاہت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو ایمان سے پہلے بیان کیا اور علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سے اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دین اسلام کے اندر معروف کا حکم دینا منکر اور شر اور برائی سے لوگوں کو روکنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان سے پہلے اس کو بیان کیا حالانکہ ایمان ضروری ہے ایمان تو بنیاد ہے ایمان کے بعد ہی ساری چیزیں کسی پر فرض ہوتی ہیں لیکن پہلے بیان کر دینے سے اس کی اہمیت دوبالا ہو گئی ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے آیت کے اندر امر بالمعروف اور نہی المنکر کو نماز اور زکوٰۃ سے پہلے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ولم امینات بم اولیاء و با اب جو مومن مرد ہیں یا مومن عورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اولیاء ہیں یہ امرون بالمعروف وہ لوگوں کو منکر کا معروف کا حکم دیتے ہیں وہ انہوں المنکر اور منکر سے روکتے ہیں وہ یقیمون صلط وی اتون زکا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں یوتی اون اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کے اعتعاد کرتے ہیں کا لحم اللہ یا ایسے لوگ ہیں یا جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں ایسے لوگوں پر اللہ ابامین رحمت کرتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ عزیز غالب اور حکمت والا ہے تو شاہیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے امر بالمعروف اور نہیں ان انل منکر کو بیان کیا اور جو لوگ ان اوصاف سے متفق ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی ان کے لیے اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا انعام اور اکرام کیسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے آغوش میں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لے گا دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں انہیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اللہ ابامن ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کرے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نیہ المنکر بہت اہم فریضہ ہے بہت سارے علماء نے اس کو اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے کیونکہ اسلام کی بقا امر بالمعروف اور نیہ المنکر کی بقا میں ہے اسلام کی اشاعت اس فریضے کے ادا کرنے میں ہے برائی کا خاتمہ شر کا خاتمہ امر بالمعروف اور نئی منکر کے فریضے پر عمل کرنے ہی سے ہو سکتا ہے اس لیے بہت سارے علماء نے اسے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے اور رکن الساد فی الاسلام بہت سارے علماء کرام نے یہ انبیاء کا عمل رہا ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کو دائی بنا کر کے مبلغ بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا اور سب نے امر بالمعروف اور نہ المنکر کے مقدس فریضے کو پر عمل کیا اور سب کو معروف کا حکم دیا اور لوگوں کو منکر سے روکا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ القد اصنافی کل امت رسولہ ان عبد اللہ وشتنب الطاعت ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف دعوت دو اور لوگوں کو تاغوت سے بچاؤ اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا معروف ہے تاغوت سے لوگوں کو بچانا یہ سب سے بڑے منکر سے لوگوں کو روکنے کی بات ہے سب سے بڑا منکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات کی جائے یا اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لایا جائے ایسی سب سے بڑا معروف سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا خیر کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا بلانا اور دعوت دینا تو یہی انبیاء کرام کا مقصد تھا کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے شرک سے منع کرتے تھے معروف کا حکم دیتے تھے اور لوگوں کو منکر سے روکتے تھے یہ تمام انبیاء کرام کا عمل رہا ہے یہ ان کا مقدس فریضہ اور عمل ہے اور ہمارے نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ امر ہم بالمعروف و انہا ہم ان منکر کہ آپ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العامن نے آپ کو شاہد بنا کر کے سراج منیر بنا کر کے اور اس طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا وہ دائن اللہ عید اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر کے اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا لہذا دین کی طرف دعوت دینا معروف کا حکم دینا لوگوں کو منکر اور شر اور برائی سے روکنا یہ انبیاء کرام کا عمل رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا بھی عمل ہے یہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ رب العامی نے فرمایا اہل ایمان کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی کہ العابدون پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ العامر بالمعروف ورنہ عن نہ المنکر جو کہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں معروف کا حکم دینے والے ہیں اور منکر سے روکنے والے ہیں تو جہاں یہ انبیاء کرام کا عمل ہے وہیں یہ اہل ایمان کا اہل اسلام کا بھی یہ عمل رہا ہے کہ یہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں اور اللہ اربام نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں کلحاد ہی سبیلی آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے ادعو اللہ علیہ بصیرہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر یعنی علم کی بنیاد پر معرفت کی بنیاد پر علم اور معرفت دین کا حکم دینے کے لیے ضروری ہے امر بالمعروف اور نئی منکر کے لیے علم انسان کے لیے ضروری ہے اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا بصیرت نہیں ہوگی تو کس چیز کی دعوت دے گا وہ ممکن ہے جسے وہ معروف سمجھتا ہے وہ منکر ہو اور جسے منکر سمجھ کر کے لوگوں کو منع کر رہا ہے وہ معروف ہو اس لیے دعوت دینے والے کے لیے امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا مقدس فریضہ انجام دینے والے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے یہ ہمارے نبی کا عمل اللہ کلحاد ہی سبیل یا فرما دیجیے میری راہ ہے اد او اللہ علیہ بصیرہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں سب کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے اپنے نفس کی طرف نہیں اور اپنے منہج کی طرف نہیں لوگوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ ہر غلامین کی طرف اللہ کے دین کی طرف اللہ کی طرف بلانا اللہ کے دین کی طرف بلانا اللہ پر ایمان کی دعوت دینا لہذا یہ جو اپنے بنائے ہوئے وصولوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا اور بلاتا ہے اپنے افکار کی طرف دعوت دے کر کے لوگوں کو بلاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ دائی نہیں ہیں دائی اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے وہی اصل میں دائی اور مبلغ ہے وہی نبی کے فریق نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے اور وہی انبیاء کرام کے کے جو فریضہ انجام دیا اس کو انجام دینے والا ہے جو اپنے منہج کی طرف اپنے بنائے ہوئے افکار اصولوں کی طرف اور اپنی بنائی ہوئی جماعت اور پارٹی کی طرف بلائے وہ میرے ساتھیوں اللہ کی طرف بلانے والا نہیں ہے اگرچہ لغت کے اعتبار سے اس کو دائی کہہ دیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دائی نہیں ہے وہی دائی ہوگا جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو آپ فرماتے ہیں کلحاد ہی اللہ فرماتا ہی سبیلی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری اللہ بصیرہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت پر بصیرت کے ساتھ علم اور معرفت کے ساتھ اس لیے علم ضروری ہے دین کی دعوت دینے کے لیے امر بالمعروف اور نئی منکر کے لیے آپ نے جن کو بھی دعوت کے لیے بھیجا وہ سب کے سب علماء میں سے تھے مصعب بن عمیر کو بھیجا مدینہ کے اندر معاذ بن جبل ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا یمن اور عدن اور زبید ان کی ان علاقوں میں وہ سب کے سب دین کے کیا تھے علم رکھنے والے تھے اور آپ کے پاس جب لوگ آئے چند قبیلے کے لوگ اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں لہذا ہماری طرف آپ دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو بھیجیے تو آپ نے ستر قرہ کو بھیجا تھا قرہ کہتے ہیں جو دین کا عالم ہوتا ہے حافظ قرآن قرآن کو یاد رکھنے والا دین کا علم رکھنے والا ان لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا عام لوگوں کو آپ نے نہیں بھیجا لہذا اس مقدس فریضے کو جو انجام دے گا وہ وہی دے گا جو عالم ہوگا علم ضروری ہے اس کے لیے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے جب تک وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا لوگوں کا علاج نہیں کر سکتا جب تک ڈرائیور کوئی نہیں بنے گا گاڑی نہیں چلا سکتا ہے تو یہ دعوت اللہ کا فریضہ علماء کی ذمہ داری ہے علماء اس فریضے کو ادا کریں گے جی ہاں تو یہ اللہ کا فرماتا ہے کہ الحاظ سبیر ادو اللہ علیہ بصیر انا وہ من تبانی میں بھی اور میرے پیروکار بھی میری اتباع کرنے والے میری پیروی کرنے والے لہذا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی یہی ہے کہ وہی دین کی دعوت دے جو اس کا علم رکھنے والا ہے جو اس کا علم رکھنے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے حقیقی معنوں میں وہ دین کا دائی اور مبلغ نہیں ہے لغت کے اعتبار سے اس کو دائی کہا جا سکتا ہے مبلغ کہا جا سکتا کیونکہ وہ بھی کچھ پہنچا رہا ہے لوگوں کو ہمارے نبی نے ان لوگوں کو بھی دائی کہا ہے دعات کہا ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں دعات اللہ ابواب جہنم ایک تو وہ دائی ہیں جو جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں کچھ وہ دعات ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں تو جیسے علماء سو ہوتے ہیں اور علماء حق ہوتے ہیں ایسے ہی دعات جو دعات باطل ہوتے ہیں اور دعات حق ہوتے ہیں ہر زمانے میں چیز رہی ہے تو یہ لوگ جو اپنے منہج کی طرف اپنے اور اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی طرف اپنی لانچ کی ہوئی بنائی ہوئی جماعت کی طرف جو لوگوں کو بلاتے ہیں در حقیقت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والے نہیں ہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے نہیں ہیں اللہ کے دین کی طرف بلانے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں توحید کی طرف سنت کی طرف فرائض واجبات کی طرف لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں کفر سے منع کرتے ہیں بدعت و خرافات سے منع کرتے ہیں خود ان کے اندر بدعت و خرافات نہیں ہوتی خود ان کے ہاں شرک نہیں ہوتا اور خود وہ فرائض و واجبات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ حقیقت میں دائر اللہ ہیں اور ایسے لوگ حقیقت میں مبلغ ہیں اور یہ ہمارے نبی کا عمل تھا اور اس طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمائے کہ عمر تباہنی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں میری پیروی کرنے والے ہیں ان سب کا شیوا اور ان سب کا دستور اور ان سب کا عمل یہی ہے ان کی صفت یہی ہے کہ وہ علم کے ساتھ بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں علم کا بھی دین کا علم رکھنا انسان کے لیے ضروری ہے اور اس طریقے سے انسان جن کو بلاتا ہے دین کی طرف ان کے بارے میں بھی جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اگر انسان جانے گا کہ وہ آدمی کا دین کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کا لیول کیا ہے اور اس کی معاشرے میں پوزیشن کیا ہے ان تمام چیزوں کا جاننا بصیرت کے اندر شامل اور داخل ہے اور انسان اگر ان تمام چیزوں کو جانتا ہے دعوت دینے والا تو اس کے لیے دعوت دینے میں آسانی ہوتی ہے ہمارے نبی نے معاذ بن جبل کو بھیجا یمن تو کہا کہ وہ اہل کتاب ہیں آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں لہذا ایک پڑھے لکھے آدمی کو دعوت دینا اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے ایک ان پڑھ آدمی کو دعوت دیا جاتا ہے بادشاہ کو دعوت دینا اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے ایک عام انسان کو دعوت دیا جاتا ہے اس طریقے سے بچوں کو سکھانا اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو دعوت دینا سب کا فرق ہوتا ہے تو یہ دعوت کے اصول کا علم انسان کے رکھنا ضروری ہے تو ہمارے اللہ فرمائے کی بصیرت کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں لہذا علم ضروری ہے دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اور اس طریقے سے اللہ ہر بلامین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جنہیں اللہ تب العالمین غلبہ عطا کرتا ہے دنیا کے اندر وہ لوگ کیا کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں کر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اللہ دینا امکنا فی الارض کہ اگر ہم انہیں زمین کے اندر غلبہ دیں تمکنت دیں اقام الصلحات الزکا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ امرو بالمعروف و نحو المنکر اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں وہ اللہ عاقبۃ العمور اور اللہ رب العامین کے لیے ہی تمام امور کی یعنی انجام کا انجام ہے تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کی خوبی بیان فرمائی کہ جہاں وہ نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں خود عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی معروف کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں اور اس کی ادائیگی امر بالمعروف کی ادائیگی میں جو ہماری ضروریات ہیں پانچ ضروریات جنہیں ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے ان کی حفاظت اسی کے اندر ہے دین اسی سے باقی رہے گا انسان کی جان اسی سے باقی رہتی ہے انسان کی عقل کی بقا اسی کے اندر ہے نسل کی حفاظت ہے مال کی حفاظت ہے تو جو پانچ ضروریات خمسہ ہیں جب انسان لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ تمام چیزیں باقی رہتی ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ دین کی طرف دعوت دینے میں ان کی طرف بھی دعوت دینا ہے کیونکہ دین کے اندر باقاعدہ دین کی حفاظت کا حکم دیا گیا انسان کی ذات اور اس کے نفس کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور اور اس طریقے سے انسان کی عقل اور اس کی نسل اور اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو تمام چیزوں کی حفاظت کی تعلیم دین اسلام دیتا ہے لہذا جو امر بالمعروف کرتا ہے نہیل منکر سے اور کا فریضہ انجام دیتا ہے اس کے اندر جو ہر انسان کی بنیادی پانچ ضرورتیں ہیں وہ اس سے باقی رہتی ہیں قائم رہتی ہیں اس طریقے سے یہ کامیابی کا سبب ہے کامیابی کا سبب ہے اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ علم حاصل کرے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بولتے اما تم میں سے ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے یہ دونوں الخیر جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں وہ یا امرون ابل معروف اور لوگوں کو منکر کا حکم معروف کا حکم دیں وہ نہ منکر اور لوگوں کو منکر سے روکیں وہ اولا کا امل اور یہ کامیاب لوگ ہیں کون کامیاب ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں خیر کی طرف بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور سب سے بڑا خیر معروف ہے اور جو لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے اولائی کا مفلحون یہی کامیاب لوگ ہیں کامیابی دنیا کے اندر بھی ان کو ان کے قدم بوس ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اللہ ابراہین کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ ابراہین ان پر رحمت نازل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جنت کے حقدار اور مستحق مستحق ٹھہریں گے اللہ ابراہین کے ایسے لوگوں پر رحمت ہوگی اس طریقے سے یہ صدقہ ہے ہمارے ایک لمبی حدیث کی طرف فرمایا کہ معروف کا حکم دینا بھی صدقہ ہے اور منکر سے لوگوں کو روکنا صدقہ ہے انسان گویا کہ اگر یہ کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس طریقے سے یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے جاری رہتا ہے جب انسان مر جاتا ہے ایک دائی اور مبلغ مر جاتا ہے اگر اس نے اللہ کے دین کی طرف حقیقت میں سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف توحید سنت کی طرف دعوت دی تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے مندا خدا جو کسی کو ہدایت کی طرف حق کی طرف بلاتا ہے کان الجر مثلا وجور طبی ہو تو اس کو بھی اتنا ہی عزر ملتا ہے جتنا اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے لا من عل ہمشیا ان کے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی انسان نے حق کی طرف دعوت دی کوئی کسی کی دعوت سے مسلمان ہو گیا جب تک وہ اسلام پر قائم رہے گا اور جو بھی نیکی کا کام کرے گا اس کا ثواب اس کو اسلام میں داخل کرنے کا جو ذریعہ بنا اسے بھی ملتا رہے گا یا کسی علاقے کے اندر کوئی سنت مردہ تھی لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے ایک آدمی نے جا کر کے اس سنت کو زندہ کیا مان لیجیے کسی علاقے میں لوگ قربانی نہیں کرتے تھے یا مان لیجیے کسی علاقے میں لوگ عقیقہ نہیں کرتے تھے یا کوئی بھی سنت مردہ تھی اس سنت کو جا کر کے وہاں پر زندہ کیا یا اس طریقے سے کوئی بدعت تھی بدعت کو اس نے ختم کیا لوگ بدعت کرتے تھے خرافات کرتے تھے اور جا کر کے اس علاقے میں اس نے ختم کیا تو جب تک لوگ اس بدعت سے دور رہیں گے اور جس سنت کو اس نے زندہ کیا جب تک لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے اس آدمی کو ثواب ان کا ملتا رہے گا شرک کرنے والے لوگ تھے ان کو شرک سے بچایا اور توحید کے آغوش میں لے کر کے آیا توحید کی ہے مستقیم پر چلایا ان کو اور اللہ کے فضل سے ان کو ہدایت ملی صحیح راستہ انہوں نے اپنایا تو جب تک وہ لوگ توحید پر قائم رہیں گے شرک سے دور رہیں گے روز نماز کی پابندی کریں گے سنتوں پر قائم رہیں گے بدعت و خرافات دوری اختیار کریں گے تب تک اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھلا رہے گا جیسے کرنے والے کو اذر ملے گا ایسے ہی اس کی طرف بلانے والے کو بھی عزم ملے گا الخیر کا فائل ہی خیر کی طرف بلانے والے کو اس کے کرنے والے کے برابر عزم ملتا ہے تو کتنی بڑی نیکی ہے میرے بھائی کتنا بڑا یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا اتنا بڑا فضل انعام اور اکرام اور احسان ہے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے امال کے دروازے بند نہیں ہوئے ان کے اعمال کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کے اندر اضافہ کرتے رہتا ہے ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے قیامت میں آخرت میں جہاں انسان پائی پائی کا محتاج ہوگا یا ایک نیکی کے نیکی چھوٹی چھوٹی نیکی کا محتاج ہوگا وہاں پر اللہ رب العامین ان تمام نیکیوں کا اجر اور ثواب ان کو دے گا اور اس تمام نیکیاں ان کے دفتر کے اندر لکھی جائیں گی تو میرے بھائی بہت عدر کا کام ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اب نے توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لوگوں کو بلاتے ہیں اس میں کوئی شرم اور بات آر کی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں انہیں فضولی کہتے ہیں عزب اللہ علماء نے بیان کیا اگر کوئی امر بالمعروف اور نئی المنکر کے فریضے کو انجام دینے والے کو کوئی فضولی کہتا ہے دین سے مرتد ہو جاتا ہے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑا رہا ہے کیونکہ دین کی طرف دعوت دینے سے دین کی بقا ہے دین کی حفاظت ہے لہذا یہ قابل رشک لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو حق کی طرف کتاب و سنت کی طرف صلب صالین کے منہج و رقیدے کی روشنی میں اور توحید سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ایسے لوگ قابل مبارکباد ہیں قابل رشک ہیں کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہیں ایسے لوگوں کو رشک کرنا چاہیے بجائے کہ ایسے لوگوں کو تانا دیا جائے ایسے لوگوں کو آر دلایا جائے ایسے لوگوں پر جملے کیسے جائیں ایسے لوگوں پر اعتراضات کیے جائیں میرے بھائی جو ایسا کرتا ہے اپنی آخرت خراب کرتا ہے وہ دین پر تانا کرتا ہے اور وہ کتاب و سنت پر تانے کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول پر الزام لگاتا ہے اللہ اس کے رسول کی توہین کرتی ہے کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے دین کا استعدا کرتا ہے جو عالم کا اور دین کے دائی اور مبلک کا مذاق اڑائے وہ گویا کہ اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی معمولی سی چیز ہے اور کر رہے ہیں لوگ ہم بھی کریں گے نہیں توبہ کریں ایسے لوگ بہت خطرناک کام ہے یہ بہت خطرناک کام ہے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ان کو فضولی کہے کہ بیکار قسم کے لوگ ہیں فضولی ہیں وہ دین سے مرتد ہو جاتے ہیں معمولی بات نہیں ہے یہ کہ دین کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑایا جائے اور اس طریقے سے ان پر تانے کسے جائیں پھپتیاں کسی جائیں اور ان کو فضولی اور بیکار اور نہ جانے کیا کیا القاب سے ان کو نوازا جائے یہ سارے یہ انتہائی غلط حرکت ہے انتہائی خفیس حرکت ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں جو دعوت دیتا ہے کسی کو ہدایت کی طرف تو جب تک اس پر عمل ہوگا اسے بھی اجر ملے گا اور جو کسی دلالت کی طرف کسی گمراہی کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والوں کو ملتا ہے کیونکہ اس نے گمراہی کا دروازہ کھولا گمراہی کی طرف اس نے لوگوں کو بلایا دلالت اور گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو اس کو بھی گناہ ہوتا رہے گا اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھتے جاتے رہیں گے قیامت تک کیونکہ ایک گناہ کا کام اس نے شروع کر کے گیا وہ دنیا سے اور گناہ کا دروازہ اور شرک اور کفر اور دلالت اور گمراہی کا دروازہ کھول کر کے لوگوں کے اندر گیا وہ سبب بنا ذریعہ بنا اس لیے قیامت تک اس کو گناہ ہوتا رہے گا جیسے نیکی کی طرف بلانے والے کو قیامت تک سوا ملے گا ایسے اسے قیامت تک جب تک لوگ اس کے اوپر اس گناہ پر عمل کرتے رہیں گے وہ گناہ کرتے رہیں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا تو میرے بھائی دین کی طرف دعوت دینا بہت مقدس اہم ہے انبیاء کا عمل رہا یہ کتنے خوش نصیب ہے اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں لہذا کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ ابام اس کام کی توفیق دیتا ہے ہمارے نے فرمایا اللہ علی رضی اللہ عبی عبر الحدن القمن الم اے علی رضی اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے سرخ خوٹوں سے بہتر ہے کسی بھی چیز کی طرف ہدایت دینا یعنی کفر سے اسلام کی طرف لے کر کے آنا شرک سے توحید کی طرف لے کر کے آنا بداؤ سے سنت کی طرف لے کر کے آنا اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے انسان تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تو بہت ہی اہم اور مقدس فریضہ وہ لوگ انجام دے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب نے سے کام کرنے کی توفیق دی الاء الخیر کا فائل ہی خیر کی طرف بلانے والے کو کرنے والے کے برابر اجر اور سوا ملتا ہے تو اس طریقے سے بہت اہم مقدس فریضہ ہے اگر لوگ اس کو ادا نہیں کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تو وہ عذاب سب کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و توقف اللہ تو صیب اللہ کم خاصہ اللہ کے عذاب سے بچو فتنے سے بچو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا بلکہ سارے لوگوں کو پہنچتا ہے اور جب لوگ امر بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے علم رکھنے کے باوجود طاقت کے باوجود بھی چھوڑ دیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے گمراہی مقدر ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر اللہ ابامن کا عذاب آ جاتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے حتی الدیفہ فرماتے ہیں کہ ماں نبی نے فرمایا وہ اللہ دین دی جس کے ہاتھ میری جان ہے جان ہے امر النا بالمعروف وہ لتاٰ نحم علم کر تم معروف کا حکم دیتے رہو لوگوں کو منکر سے روکتے رہو اول شکن اللہ علیکم اقاب من اگر تم نے چھوڑ دیا تو قریب ہے کہ اللہ ابامن تمہارے اوپر اپنی طرف سے عقاب اور عذاب نازل کر دے سمت دعون ہو فلاح سجاء الحکم پھر تم اللہ کو پکارو دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے تو یہ اگر انسان طاقت کے باوجود بھی امر بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ انجام نہیں دیتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے اور اس مقدس فریضے کو چھوڑ دینا طاقت کے باوجود اللہ ابامین ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرتا بھیجتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پوری قوم کو آتا ہے پورے علاقے کے لوگوں کو آتا ہے وہی لوگ نہیں بچ پائیں گے جو نیک اور دیندار ہوتے ہیں بلکہ اس عذاب کے اندر سائے لوگ پس جاتے ہیں اور وہ عذاب سائے لوگوں کو پہنچتا ہے اس طریقے سے عائشہ یعنی حت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے سوال کیا انوہ لک وفین کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہم میں اچھے اور نیک لوگ بھی ہوں گے اعلیٰ نام ہمارے بن امار کہ ہاں ضرور ادا کسر الخبت جب برائی عام ہو جائے گی خباصت عام ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی سی بخاری کے بعد سب کو پیس دیا جائے گا وہ عذاب سب کو پہنچے گا اور ایک حدیث امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف کو کشتی سے تعبیر کیا کشتی سے یہ سفین نجات ہے امر بالمعروف علیہ المنکر جو اس کے اندر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا یہ کشتی نو ہے نو اسلام کی کشتی میں جو سوار ہو گئے تو اللہ ان کو نجات دے دی تھی جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسرال قائم اللہ حدود اللہ لواقف جو اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم ہے یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے والا لوگوں کو اس کی طرف بلانے والا و اور جو اس کے اندر واقع ہونے والا یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے والا حدود کو پامالی کرنے والا معاشی کرنے والا گناہ کرنے والا شرک کرنے والا کفر کرنے والا تو میں نبی نے ان کی مثال دی ہے کہ مسئلے قومن اس اس قوم کی طریقے سے ہے وہ لوگ یا ان کی مثال ہے استحم و اعلیٰ صفینہ کہ ان لوگوں نے ایک کشتی میں قرآن دازی کی سوار ہونے کے لیے فصاب و اعلیٰ تو ان میں سے کچھ لوگوں کو اوپر مقام ملا جگہ ملی و اسفلہ اسفلا اور بعض لوگوں کو اس کے نیچے جگہ ملی اسفلحا فقان لدی فی اصف فوق ہوں تو فرماتے ہیں کہ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اوپر جاتے تھے پانی لینے کے لیے ان لوگوں نے کیا سوچا نیچے والوں نے کہ ہم اوپر کیوں جائیں کیوں نہ ہم اپنی کشتی کے اندر نیچے جو ہمارے حصے میں کشتی کا کی جگہ آئی ہے اتنا حصہ کیوں نہ نیچے ہم سوراخ کر لیں اور نیچے ہی سے پانی لے لیا کریں ہم اوپر بھی جانے سے بچ جائیں گے تکلیف پریشانی سے بچ جائیں گے اور علم منفوقنا اور جو ہم میں سے اوپر ہم کو ایزا بھی نہیں پہنچائیں گے وہ بھی ہمارے ایزا سے بچ جائیں گے ہم بھی تکلیف سے بچ جائیں گے تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ نیچے کشتی کے پیندے میں کشتی کے نیچے سوراخ کر دیں اور اس طریقے سے ہم پانی لے لیا کریں تاکہ ہمیں نہ اوپر جانا پڑے نہ اوپر والوں کو ہمارے جانے سے تکلیف ہو تمہارے بھی نے فرمایا کہ فعین ترکو ہوں وہ میں اگر ان لوگوں ان کو چھوڑ دیا اور جو ان کا ارادہ وہ کرنے دیا حلق و جمیان سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے وہ ان اخد و نجو جمیان اگر انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو سارے کے سارے لوگ نجات پا جائیں گے اگر چھوڑ دیں گے تو سب ڈوب کر کے مر جائیں گے صرف کشتی میں سوراخ کرنے والے نہیں مریں گے وہ لوگ بھی مر جائیں گے جو اوپر بالا خانوں میں ہیں وہ لوگ بھی مر جائیں گے جو سبب نہیں بنے جنہوں نے سوراخ نہیں کیا وہ بھی مر جائیں گے ڈوب کر کے تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا صرف گنہگاروں کو نہیں پہنچتا اور کوتا ہی کرنے والوں کو صرف نہیں پہنچتا بلکہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچتا ہے لہذا اگر اس مقدس فریضے کو چھوڑ دیا جائے گا علم رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر لوگ چھوڑ دیں گے اس مقدس فریضے کو تو میرے بھائیوں کیا ہو جائے گا یہ کشتی ڈوب جائے گی سفینہ ڈوب جائے گا لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے دین خطرے کے اندر پڑ جائے گا دین کے لیے تباہی آ جائے گی لہذا اس مقدس فریضے کو ہمیں قائم رکھنا ضروری ہے قائم رکھنا ضروری ہے جو علماء ہیں الحمد مدارس میں بچوں کو تعلیم دینا یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے اس طریقے سے الحمد للہ آج دیکھیے مملک سعودی عرب کے اندر کس طریقے سے دعوتی مراکز قائم ہیں اللہ تعالیٰ مملک سعودی عرب کی حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے پورے سعودی عرب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں دعوتی مراکز قائم ہیں جہاں سے لوگوں کو توحید سنت کی طرف دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو کفر سے نکال کر کے اسلام کے اسلام کی طرف لایا جاتا ہے اور ہزاروں ہزار لوگ الحمد مسلمان ہو رہے ہیں اور کروڑوں لاکھوں لوگ الحمد شرک اور بدعت اور خرافات سے توبہ کر کے توحید اور سنت کو گئے لگا رہے ہیں الحمد یہ کتنی بڑی نیکی ہے جو مملکت سعودی عرب کے جو ذمہ داران ہیں یہاں کے جو بادشاہ ہیں حکمراں ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کی جو رعایا ہیں یہاں کے جو لوگ مدد کرنے والے ہیں ان کے نام اعمال میں قیامت تک کے لیے نیکی لکھی جاتی رہے گی اور اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا جتنے بھی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے یہاں پر آنے کے بعد ایسے سارے لوگوں کا جہاں دائر مبلک کو عزر ملتا ہے وہیں جو دعوت سینٹر جنہوں نے قائم کیا جس ملک کے اندر ہے اور جو باقاعدہ ان پر خرچ کرتے ہیں اور ان کی مالی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو بھی دعوت کے لیے جتنا بھی سرمایہ لگتا ہے دل کھول کر کے سرمایہ دیتے ہیں ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک عجر ملتا رہے گا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور اور جو مسلمان ہو گئے ہیں جب تک وہ لوگ مسلمان باقی رہیں گے نئے کام کرتے رہیں گے ان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا کتنا خیر اور کتنی نیکیاں پہنچ رہی ہیں الحمد للہ سعودی عرب کے لوگوں کو کتنا زیادہ الحمد للہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنے لوگوں کو جو اپنے اللہ کے محبوب بندے ہیں ان لوگوں کو اللہ نے توفیق دیا اور جہاں بھی یہ چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے تو الحمد للہ محمود سعودی عرب ایک آئیڈیل ہے اور نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے مملک سعودی عرب ہر چیز کے اندر میرے بھائی ہر خیر کے کام میں ہر بھلائی کے کام میں سب سے آگے رہنے والا مملک سعودی عرب ہے ہر کام کے اندر ہر ہر خیر کے اندر ہر بھلائی کے کاموں کے اندر رہنے والا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک باقی رکھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ جس کے حاسدین اور قائدین ہیں ماکرین ہیں اللہ ان کی حسد و مکر کو ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو انہیں اور توفیق دے اور قیامت کے آخری صبح تک اللہ ابامین اس حکومت کو باقی رکھ اللہ ہماری دعا ہے رب العالمین اللہ تو آج ہماری دعا کو قبول فرما لے اللہ ابامن اس حکومت کو قائم رکھ اللہ ابامن اس کو اور مزید توفیق دے دے اور جن کے حاصدین اللہ تعالیٰ ان کے حسد کو ان کی بربادی کا ذریعہ بنا دے ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق رب العالمین یہ دنیا کے اندر آج الحمد دنیا میں جہاں بھی خیر و برکت ہے توحید و سنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ان کا ہاتھ میرے بھائی ہو ان سے وہی لوگ جلتے ہیں جو توحید سے نفرت کرتے ہیں جو سنت سے نفرت کرتے ہیں جنہیں شرک سے پیار ہے بدعت سے پیار ہے اور گمراہیوں سے پیار ہے دلالت سے محبت ہے وہی لوگ ان سے وہی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اور جو توحید سنت سے محبت کرتے ہیں کتاب و سنت سے جنہیں محبت ہے اللہ کے نیک بندوں سے جنہیں محبت ہے الحمد للہ سارے لوگ مملک سعودی عرب سے محبت کرتے اور کرتے رہیں گے یہ ایک علامت ایک پہچان ہے آج کسی کا ایمان اور منحج جانچنے کے لیے کہ کون صحیح منحج پر ہے کون صحیح منحج پر نہیں ہے جو مملک سعودی عرب سے عداوت رکھے جو مملک سعودی عرب سے بغض اور نفرت رکھے ایسے لوگ صحیح منحج پر نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ ایک پہچان بن گئی ہے مملک سعودی عرب ایک علامت بن گئی ہے لہٰذا میری یہی دعا کہ اللہ ابامین تو قیامت کے آخری صبح تک اس مملک سعودی عرب کو تو قائم رکھ اللہ ابامین تنہیں اور مزید توفیق دے اللہ ان کے حفاظ فرما اللہ ابامین ان کو اور دین کی بالادستی کے لیے دین کے ساتھ کے لیے توحید سنت کے اشاعت کے لیے پوری دنیا کے اندر اللہ ابامن اور مزید توفیق دے یورپ کے اندر افریقہ میں آسٹریلیا میں دنیا کے تمام ممالک میں الحمد نے مراکز قائم کیے مدارس قائم کیے مساجد کی کی تعمیر دعوتی مراکز قائم کیے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اللہ تعالیٰ تنہیں اور ان کے مال میں برکت دے اللہ تعالیٰ تو ان کو ہمیشہ ان کے حفاظ فرما اللہ تعالیٰ ان کو ہر اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ ابامن تو مملک سعودی عرب کے حفاظ فرما یہ میری دعا ہے دل سے دعا ہے میں ہمیشہ مملک سعودی عرب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اور اس طریقے سے ہر انسان دعا کرے گا جسے توحید سے محبت ہوگی اور سنت سے محبت ہوگی تو میرے بھائیوں ایک نمونے کے طور پر مملک سعودی عرب آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دعوتی مراکز کو یہاں کھولا اور الحمد لاکھوں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر جو یہاں آئے کسل معاش کے لیے اللہ نے انہیں رزق کے ساتھ ساتھ دنیاوی مال کے ساتھ ساتھ اللہ نے دین کی بھی دولت دی اور توحید و سنت بھی انہیں نصیب فرمائی یہ مملکت سعودی عرب کا فضل ہے یہ مملک سعودی عرب کا تر امتیاز ہے یہ مملک سعودی عرب کی بہت بڑی نیکی ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے میرے بھائیوں کم ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سفینہ ڈوب نہ جائے کشتی کہیں ڈوب گئی سائے لوگ ہلاک کو برباد ہو جائیں گے لہذا جن کو اللہ نے علم دیا ہے اپنی استطاعت بھر اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے اس کی طرف دعوت دیں اگر انسان دعوت کا کام چھوڑ دے گا تو اللہ اربامن ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ کے سلک حدیث جدید سطح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مروب المعروف لوگوں کو معروف کا حکم دو وہ نحو علم بن کر اور لوگوں کو بن کر سے روکو قبل انتدا فلاح الحکم قبل اس کے کہ تم دعوت دعا کرو اور تمہاری دعوت کو قبول نہ کیا جائے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس مقدس فریضے کو پر عمل کرے اور لوگوں کو اس کے دعوت دے لیکن میں نے بتایا شروع میں کہ اس دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے انسان کے لیے علم اور بصیرت بہت ضروری ہے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو عام ہیں عام ہیں جنہیں ہر مسلمان سمجھتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ انسان کو علم کی ضرورت نہیں جیسے کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں دن میں کھانا کھاتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے وہ آدمی اس کو منع کر دے بھائی کھانا مت کھائیے ایک آدمی بیڑی سگریٹ پیتا ہے شراب پیتا ہے ہر انسان جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اس کو منع کرے کہ بھی شراب مت پیو سب لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو انسان جو علم رکھتا ہے یعنی کچھ عام جو چیزیں ہیں ان عام چیزوں کے لیے انسان کو اتنے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک عام طرح کی دعوت ہوتی ہے اور ایک عام طرح کی تبلیغ ہوتی ہے کہ انسان کوئی من کر کوئی برائی دیکھ رہا ہے کوئی انسان جھوٹ بول رہا ہے اس کو منع کرے کہ آپ جھوٹ نہ بولیے یہ بھی ایک دعوت ہے لہذا لیکن جو دین کی طرف فارغ ہو کر کے مکمل طور سے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو علم سکھاتے ہیں اور اس طریقے دعوت تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں انہوں نے اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے یا اس طریقے سے وہ لوگوں کو توحید سنت کی طرف اسلام کے چھوٹے بڑے معاملے کی طرف اور اس طریقے سے جو منکر ہے اور جو برائیاں ہیں چھوٹیاں بڑی ہوں ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں ایسا کام کرنے کے لیے کہ لوگوں کو آد و نصیحت کریں دعوت کریں خطبہ دیں اور تقریریں کریں درس دیں اجلاس عام میں جائیں کانفرنسوں کے اندر شرکت کریں کتابیں تعلیف کریں اور یا اس طریقے سے اور مقالات لکھیں ایسی چیزوں کے لیے عالم ہونا ضروری ہے کیونکہ عالم جو ہوگا وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے علاج نہیں کر سکتا ایسے اگر کوئی عالم نہیں ہے تو اس اہم فریضے کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کو وہ کر ہی نہیں سکتا اور کوئی ضروری نہیں انسان دعوت ہی دے لوگوں کو یا لوگوں کو تقریر ہی کرے اس کو اسٹیج ہی چاہیے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو اللہ نے اگر اور کوئی دوسرا کوئی کوئی دوسری کوئی دوسرا ہنر اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ اسے استعمال کیجئے آپ اعلان نکلتا ہے پروگراموں کا اعلان لوگوں کے اندر آپ نشر کیجئے پھیلائیے یا اس طریقے سے لوگوں کے دروس ہوتے ہیں ان کو آپ لوگوں کے اندر پھیلائیے لوگوں کو لے کر کے آئیے پروگرام کرنے کے لیے بہت سارے کام کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے کوئی بھی آپ ذمہ داری ادا کریں گے تو آپ کو بھی عزر ملے گا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کو خام خیالی ہے یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مائک ہمارے سامنے نہیں ہوگا جب تک اسٹیج پر ہم تقریر نہیں کریں گے درس نہیں دیں گے جب تک ہم دائی نہیں بن گئے تو میرے بھائی آپ کو پاس اگر علم ہے تب یہ کام کیجئے اگر علم نہیں ہے تو آپ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں جو عالم ہیں آپ ان کی مدد کیجئے آپ ان کو پروگرام کروائیے ان کو ان کا پروگرام کروائیے پروگرام میں لوگوں کو لے کر کے آئیے اور اس طریقے سے آپ اور ان کی کیسٹوں کو لوگوں کے اندر نشر کیجیے لوگوں کے اندر عام کرو اس کو ان کا پوسٹر بناؤ لوگوں کو دعوت دو لوگوں کو بلاؤ وہاں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ جو ذمہ داری آپ کو دی جائے اس ذمہ داری کو آپ ادا کیجیے پروگرام کے دوران جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو جو بھی آپ ذمہ داری ادا کریں گے وہ گویا کی دعوت ہی کے عمل میں ہو ذمن میں ہو رہی ہے لہذا آپ کو بھی اس کا اثر ملے گا لہذا اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس اور یہ سمجھے کہ میں میں ہی جب تک مجھے مائک نہیں ملے گا اسپیکر نہیں بنے ملے گا اس وقت میں ایک دعوت کا کام نہیں کر سکتا یہ لوگوں کی خام خیالی ہے یہ لوگوں کی خام خیالی ہے یہ اللہ کے عالمی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا جہاد کے تعلق سے کہ جو مال اللہ کی راہ میں دیتے وہ بھی گویا کہ جہاد کرتے وہ بڑا جہاد ہے وہ وہ بڑا جہاد ہے یہ نہیں کہ مجاہد وہی ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے یہ بھی مجاہد ہے جو انسان مال کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے لہذا آپ بھی اگر اللہ نے آپ کو مال دیا آپ مال دیجیے آپ ان کی تنخواہ دیجیے اور اس طریقے سے جو لوگ آتے ہیں ان کو پروگرام کے لیے کھانا اور انعامات اور کتابیں ان کے لیے تقسیم کیجیے اور دیگر کام کیجیے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ سب دعوت کے ذمن میں ہے دعوت کے میدان میں ہے لہذا دعوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان تقریر کرے اور مائک اس کے پاس ہو اس کے پاس ٹیم ہو اس کے پاس لیپ ٹاپ ہو موبائل ہو کیمرہ ہو اور لے کر کے نکل پڑے اور بولے کہ میں تو ابدائی بن گیا میں تو مبلغ بن گیا نہیں میرے بھائی ہو ایسے لوگ نقصان زیادہ پہنچاتے ہیں اور اور فائدہ کم پہنچاتے ہیں نقصان زیادہ ایسے لوگ پہنچاتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کا خیال رکھے اور جو دعوت دینے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھے کردار کا مالک ہو وہ عمل کرنے والا اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی دعوت کے اندر برکت نہیں ہوگی واض و نصیحت کرے حکمت سے کام لے اور اس طریقے سے پیار سے اچھے انداز میں لوگوں کو دعوت دے اور جس کے لیے جو وقت مناسب ہو جگہ مناسب ہو یا اس طریقے سے جو طریقہ مناسب ہو اس طریقے کو اپنائے یہ یعنی نہیں کہ سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہاں کے ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ طریقہ ہر ایک کے لیے الگ الگ انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے اور اس طریقے سے ہر آدمی کو ایک طریقے سے دعوت نہیں دی جائے گی لہذا جو جس کا جو لیول ہے اس کے مطابق انسان کو اسے دعوت دینا ہے پڑھے لکھے لوگوں کو دعوت طریقہ الگ ہوگا ایک عام آدمی کا طریقہ الگ ہوگا تو اس طریقے سے انسان جو داعی ہو مبلغ ہو اسے ان تمام چیزوں کو یا ان باریکیوں کا اسے علم ہونا چاہیے اور جو درجہ جو منکر ہیں دنیا کے اندر اس کے دور کرنے کے چند درجات ہیں ہمارے میرے فرمائے حدیث کے اندر کہ من رام ان کو من کر فلغی اور روبیتیں جو تم میں سے منکر دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے یہ کس کے لیے ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو طاقت رکھتا ہے جو جس کے پاس جھنڈا ہے جس کے پاس پاور ہے جیسے ماں باپ ہوتے ان کے پاس طاقت ہے کہ اپنی اولاد کو ماریں تو ایسے لوگوں کے لیے حاکم وقت ہے قاضی ہے اور اس طریقے جن کو بھی حاکم وقت کی طرف سے پاور ملا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ نے اس کی طاقت دی ہے تو جو تم میں سے من کر دیکھے اسے کیا کرے اپنے ہاتھ سے روکے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو حاکم وقت کی طرف سے باقاعدہ پاور ملا ہے یا دین نے ان کو پاور دیا ہے جسے ماں باپ والدین ہوتے ہیں گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اللہ کو و کل ان مسوریت ہی تم میں سے رائے نگہبان ہے ذمہ دار ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ایسا نہیں کہ ہم کسی آدمی کو دیکھیں اور کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا بچہ یا وہ آدمی جا کر کے اس کو ہاتھ سے مارنا شروع کر دیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتا نہیں یہ ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے یہ اختیار اس کے گھر والوں کا ہے ذمہ دار کو ہے حاکم وقت کو ہوگا جن کو ذمہ داری اللہ اب کی طرف سے ملی ہوئی ہے ہم ان کو نصیحت کریں تو یہ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اس کو ہاتھ سے روکے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو انسان اس کو اپنی زبان سے روکے نصیحت کریں آپ ایک عالم اور ایک دائی حاکم نہیں ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے لہذا وہ زبان سے ان کو نصیحت کر ان کو سمجھائے اچھے انداز میں پیار بھرے انداز میں اچھی اچھے اسلوب کے ساتھ حکمت کے ساتھ ان کو بہترین انداز میں سمجھائے اگر مان جائیں الحمد اگر نہیں مانیں گے تو عالم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا دائی اور ملی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان اس آدمی کا ہوگا جس نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس کی بات نہیں بلکہ دین کی بات ہے وہ تو علماء کے لیے علماء کو اختیار نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے وہ لوگوں کو صرف نصیحت کرتے ہیں تو ہمارا کام عالم کا کام نصیحت کرنا ہے دائی کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے تو یہ دوسرا مرحلہ دوسرا درجہ ہے اور تیسرا درجہ کیا فنی اللہ وزال کا ضعف المان اور جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو وہ دل میں اس کو برا جانے اور ایمان کا سب سے کمزور درجہ صحیح مسلم کے روایت کوئی منکر ہے نہ آپ کے پاس اس کو روکنے کی طاقت ہے نہ آپ کے پاس علم ہے کہ آپ اس کو روک سکیں اس کو نصیحت نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ دل کے اندر اس کو برا جانیں یہ نہیں کہ آپ جا کر کے روڈوں پر بیان کریں آپ جا کر کے چوراہوں پر بیان کریں آپ جا کر کے محفلوں میں بیان کریں نہیں دل میں آپ اس کو برا جانیں اس کے تعلق زبان نہ کھولیں کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ کے پاس زبان سے دعوت دینے کا کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے لہذا آپ اس کو دل کے اندر برا جانیں لیکن اس برائی کو محفلوں میں بیان نہ کریں محفلوں میں بیان کرنے سے غیبت ہوتی ہے یہ فضیت ہوتی ہے نصیحت نہیں ہوتی نصیحت آدمی کے سامنے ہوتی ہے پیر پیچھے نصیحت نہیں ہوتی پیر پیچھے غیبت ہوتی ہے لہذا ان اور پیر اور یہ فضیت ہوتی ہے غیبت ہوتی ہے لہذا ان کے سامنے جا کر ان نصیحت کریں اگر اس کی طاقت نہیں تو خاموشی اختیار کر لیں زبان پر تا لگا دیں اللہ کے سرخ قدیس جو خیر جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کا کام کرے یا خاموش رہے خاموش ہے خاموشی بھی عبادت ہے ہمارے میرے فرمائے منسمت نجا جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا لہذا خاموشی اختیار کر لے یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے پیٹ پیچھے بیان کریں اس کو نہیں یہی تو قیمت ہو جائے گی یہی فضیت ہو جائے گی یہ نصیحت نہیں کہلا سکتی ہے لہذا یہ جاننا انسان کے لیے بےحد ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم دل کے اندر اس کو برا جانیں ہمارے بھی ایک حدیث نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو نبی بھیجتا تھا مجھ سے پہلے تو ان کے لیے ان امت میں سے ان کے حواری ہوا کرتے تھے یعنی ان کے اوپر عمل کرنے والے ان کی باتوں کو ماننے والے اور جو ان کی سنتوں کی ابدا کرنے والے ان کی سنتوں پر چلنے والے ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اندر کچھ ناخلف اور کچھ یعنی بیکار قسم کے گنہگار قسم کے لوگ پیدا ہو گئے برے لوگ پیدا ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا یہ قلون مالا یا فالون جو نہیں کرتے تھے اس کی وہ کہتے تھے یہ فالون مالا یمرون اور جس کا حکم نہیں دیتے تھے وہ عمل کیا کرتے تھے فمن جاہد جہادی فوامومن جس نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ مومن ہے یعنی ہاتھ سے اس کو روکا ہاتھ سے روکنے کے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو روکے اس کو جیسے کوئی آدمی حاکم وقت ہوتا ہے کوئی آدمی زناکاری کاری کرتا ہے چوری کرتا ہے بیمانی کرتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے تو حاکم وقت اس کو روکتا ہے اس کے اوپر سزا نافذ کی جاتی ہے تو ہاتھ سے اس کو روکے امن جہاد ام بلسانی و مومن اور جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے یعنی زبان سے ان کو منع کیا یہ دوسرا درجہ اس کے پاس طاقت نہیں لیکن زبان کی طاقت ہے اس کو اللہ نے علم دیا علم سے ان کو روکتا ہے عموماً جہاد ہوں بقل بھی اور جو ان کو دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے دل سے جہاد کرنا مطلب کیا دل میں اس کو برا جاننا آپ منکر کو معروف نہ جانیں اسے نیکی نہ کہیں لیکن دل میں رکھے اس کو دل کے اندر اس کو برا جانیں لیکن سب کے سامنے سے بیان نہ کریں ولی سورا ازال کمیل ایمان من حبت و خر دل اس سے مسلم کے بعد ہے کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان باقی نہیں رہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان باقی نہیں رہتا لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جو درجات ہیں منکر کے انکار کے انکار منکر کے جو درجات ہیں ان درجات کا خیال رکھنا ہمارے لیے حد ضروری ہے آج لوگوں نے خلط مرد کر دیا ہے وہ کہتے ہیں منکر ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے نہ زبان کی نہ ہاتھ کی لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں یہ انکار منکر نہیں ہے یہ تو اس منکر کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں لوگ یہ اس منکر برائی کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں اس لیے اگر آپ منکر کو نہیں روک سکتے اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے تو دل کے اندر اس کو برا جانیے اس کو لوگوں کے اندر مت پھیلائیے آپ جو ہے امر بل منکر کا کام گویا کہ کرنے والے ہو جائیں گے گویا کہ آپ لوگوں کو منکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں برائی کو بیان کرنا برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ مت کیجیے آپ جا کر کے اس کو نصیحت نہیں کر سکتے اس کے سامنے تو آپ گھر میں بیٹھ کر کے یا موبائل پر بیٹھ کر کے واٹس ایپ میں فیس بک میں یوٹیوب میں اور بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کو استعمال کر کے آپ ان کی خامیوں کو بیان کر رہے ہیں ان کی برائیوں کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ نیکی نہیں میرے بھائی اور یہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں ہے یہ یہ تو اس منکر کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ اس برائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے آپ اللہ سے ڈریے اللہ تعالیٰ کا خوف کیجیے یہ تو جو خوارج ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں یا ان کے منہج پر چلنے والے ہیں ان لوگوں کا منحج ہوا کرتا ہے لہذا اپنے دل کے اندر اس کو برا جانیے اور زبان پر اس کو مت لے کر کے آئیے جی ہاں یہ بالکل انتہائی غلط منحج ہے یہ انتہائی غلط کام ہے یہ تو یہ ان منکر کے درجات ہوتے ہیں ان درجات کا سمجھنا ان فرق کو سمجھنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے اور قبل اس کے ہماری گفتگو ختم ہو بتا دوں کہ معروف کیا ہے معروف ہر وہ امر ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ معروف ہے جس کا بھی حکم دیا ہے جو خیر ہے وہ سب کے سب معروف ہے اور منکر جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس کو منکر کہا جاتا ہے لہذا سب سے اہم حکم اللہ کا توحید کا حکم ہے سب سے اہم یا بڑا بڑی بڑی بڑا نہیں اور بڑا منکر شریعت کے اندر شرک ہوتا ہے لہذا جو شرک کی طرف لوگوں کو بلائے گا وہ نہیں یعنی منکر کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہے امر بالمعروف انیل انل ملکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہا وہ وہ تو منکر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے بدار کی طرف خرافات کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے وہ کا وہ جو منکر کو ختم کرے گا شرک کو ختم کرے گا برائیوں کو ختم کرے گا گناہوں کو ختم کرے گا اور اس کی طرف دعوت دے گا کہ اس سے بچیں لوگ اس کے بچنے کی طرف دعوت دے گا ایسا انسان کیا ہے وہی امر بالمعروف اور نہیں امر منکر کا فریضہ وہی انسان انجام دے رہا ہے لہذا ان تمام باریکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ برائی کا سے منع کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے اب وہ جہاں چاہتے ہیں لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی اخبار میں لکھتا ہے کوئی ٹیلی ویژن میں نشر کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ سب نہیں ہے میرے بھائیوں یہ امر بالمعروف انیل منکر کا معنی مطلب یہ نہیں ہے آپ اس کو جائیے اس کے آدمی کے سامنے کہیے اگر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم کتنا ناراض ہوں گے لہذا اگر کسی اور کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پیٹ پیچھے برائیوں کو بیان کرتے ہیں تو اسی صورت میں کیا ہے یہ یہ برائی ہے آپ اس برائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی انسان ایسا شخص ایسا ہے جو جس کا جس کی برائی عام ہے اور جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا ہوا ہے تو آپ اس کو آپ کیا کریں اس سے لوگوں کو متنبع کیجیے اس سے لوگوں کو متنبع کیجیے کہ لوگ تاکہ لوگ اس کے فندے میں نہ پھنسیں لوگ اس کی فسوکاریوں میں نہ آئیں اور لوگ یعنی اس کی باتوں کے اندر نہ آئے آپ لوگوں کو منع کیجیے یہ بھی امر بالمعروف ہے اور نہ ہی منکر ہے جیسے محدثین نے حکم لگایا روات کے اوپر جرہ و تعدل کے جو علماء اور امام اور ائمہ گزرے ہیں انہوں نے ہی تو کیا کس سے روایت لینا کس سے روایت نہیں لینا ہے تو یہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو منکر کی طرف کفر و شرک کی طرف بدعت اور خرافات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے تو جو علماء ہیں علماء حق ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے آدمی سے لوگوں کو متنبع کریں ایسے آدمی سے لوگوں کو منع کریں تاکہ لوگ اس کی اس کی باتوں میں نہ آئیں لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پردے چاک کریں اور اس طریقے سے ایسے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں اشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس طریقے سے حکمت کے ساتھ شہداز میں ایسے لوگوں سے لوگوں کو متنبع کیا جائے تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہیں منکر کا اس کی اہمیت اس کے تعلق چند باتیں اس ضمن میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں انسان سب سے پہلے اپنے آپ سے اس کی شروعات کرتا ہے انسان کو حق ملے سب سے پہلے انسان کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے نمبر دو جو اس کے رشتے دار ہیں ان کو سمجھانا ہے جو اس کے رشتے دار ہیں اس کی اپنی بیوی ہے بال بچے ہیں گھر والے ہیں رشتے دار ہیں ان کا حق بنتا ہے اللہ رحمۂ و اندرا شیرت اللہ کربین اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے اللہ کو انفس کو محل کمنارا اپنے آپ کو اپنے اہلوال کو جہنم سے بچاؤ تو ذمہ داری انسان کی ہے کہ یعنی کیسے آپ یہ کام شروع کریں گے سب سے پہلے اپنی ذات سے انسان کو شروع کرنا اپنے نفس سے شروع کرنا جو کچھ بھی اسے حق ملے علم ملے اس کے اوپر عمل کرے نمبر دو اس کے جو اپنے قریبی لوگ ہیں رشتے دار ہیں ان میں سب سے پہلے دعوت کا کام انجام دیں علم حاصل کرے پہلے وہ عمل کرے اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو قریبی لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے دعوت دینا شروع کریں کیونکہ ان کا حق ہے جیسے اس کے مال میں اس کا حق ہوتا ہے ان لوگوں کا ایسے ہی اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں دین کی رہنمائی کرے اور یہ بہت بڑا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتے کو دین کی دعوت دیں اور دین کی طرف ان کو بلائیں اگر کوئی شر کرتا ہے تو وہ اس طرف بلائیں نماز نہیں پڑھتا نماز کی طرف ان کو دعوت دیں اور کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے بچنے کی اس کو دعوت دیں یہ بہت بڑا حق ہوتا ہے ہمارے رشتے داروں کا ان کو ہم نے دعوت دے دیا اور اس کے بعد پھر انسان اسی لحاظ سے آگے بڑھے ہمارے نبی نے کیسے دعوت دیا پہلے اپنی بیوی کو اطلاع دی قریبی لوگوں کو دعوت دیا پھر مکے کے اندر خاموشی کے ساتھ آپ نے تین سال تک دعوت دیا پھر اس کے بعد مکے میں آپ باہر گئے مکے کے اندر آپ نے لوگوں کو دعوت دیا پھر مکے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد آپ طائف گئے اور اس کے بعد پھر مدینہ کے لوگ آئے آپ نے ان کو دعوت دیا حج کے موسم میں پھر آپ مدینہ گئے اس کے بعد آپ نے ادھر ادھر لوگوں کو بھیجا اور سن سات ہجری کے بعد آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس طریقے سے دعوت دینے کے مراتب ہوتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے شروعات کرے تو ان تمام چیزوں کا انسان اگر خیال رکھتا ہے تو اس کی دعوت کے اندر کامیابی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اور دعوت ارلا سب سے اہم چیز ہے کہ توحید کی دعوت دینا یہی تمام نبیوں کی بنیاد رہی ہے ہر نبی نے لوگوں کو توحید کی دعوت دیا یہی سے شروع کیا جائے گا توحید سے شروع کیا جائے گا لوگوں کو توحید کر لوگوں کی دعوت دی جائے گی سب سے بڑا فضائل اعمال میں سب سے بڑا فضل فضیلت والا جو عمل ہے وہ توحید ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے آج کتنے مسلمان شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاد غیر اللہ کے نام پر رکو اور سجدے غیر اللہ کے اور غیروں کے غیروں کے لیے رکو اور سجدے کس قدر شرکی اعمال ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے لوگوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو بچانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین و اکب اللہ و وصابل محمد والا علیہ و میں